صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم آیت کریمہ کے سلسلے میں جو تلاوت ہوئی ہے ایک واقعہ نقل کیا ہے اور یہ واقعہ جو ہے اس سے کچھ نتائج نکلیں گے وہ نتائج جو ہے آج ہماری مجلس کا مقصد ہے مدینہ منورہ کے اطراف میں یہودیوں کے تین قبیلے آباد تھے ہیں دیر قبیلے کا نام تھا بنو نظیر جن کے نام سے قرآن کریم میں سورت ہے جس کا نام کی سورہ بنی نظیر ہے دوسرا نام سورہ عشر ہے دوسرا قبیلہ یہ نسبتاً چھوٹا قبیلہ تھا بنو کا تیسرا قبیلہ بنو قریذ اصل میں یہ لوگ پہلے مدینے میں آباد تھے اور مدینے پر ان کی حکومت تھی لیکن ایک عجیب و غریب واقعے کی شکل میں اور نتیجے میں ان کا اقتدار جاتا رہا اور بہت سب قدرت والے یمن کی طرف سے آئے تھے ان کا یہاں اصل اور غلبہ ہو گئے پھر یہ تینوں قبیلے جو ہیں وہ یہ دو قبیلے اوس اور قدرت حضرت جو ہیں ان کی پناہ میں رہتے تھے اس کو عربی میں خلیفانہ تعلقات کہتے ہیں اسی پہ تفصیلات بنو قریضہ کے ساتھ عہد و پیمان تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے جو دشمن ہیں ہم ان کی مدد آپ کے خلاف کبھی بھی نہیں کریں گے اور آپ کی ہمارے دشمنوں کی مدد مت کیجیے حضور نے تو عبد و پیمان پورا کر دیا لیکن ان ظالموں نے عبد و پیمان توڑ دیا اور مشرقی نے مکہ کی مدد بھی کی اور ان کو خبریں پہنچائی کی ریشہ دوانیاں بہت زیادہ بڑھ گئی خطرہ سرکار کو بڑھ گیا تو وقت آ گیا تھا کہ ان کا محاصرہ کیا جائے اور ان کو یہ بتلایا جائے کہ جو ریشہ دوانیاں تم کر رہے ہیں ان سے ہم بے خبر نہیں ہیں لیکن اب مہلت دے رہے تھے تم کو ایک حد تک مہلت دی لیکن اب مہلت کا وقت بھی ختم ہو گیا انتظامی کاروائی کرنے کا وقت ہے نتیجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا یہ بھی خلافت ہو کر بیٹھ گئے لیکن کب تک بند رہے تھے عقیل میں انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر دی مسلمان حاکم غیروں سے صلح کی گفتگو کا آغاز کر سکتا ہے اور اپنی طرف سے پیشکش کر سکتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے اس میں پوکارا کے مختلف اخبار مختلف آ رہے ہیں کہ کب سلاح کی گفتگو کر سکتے ہیں کب نہیں کر سکتے ہیں بہت سیدھا سا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے حق میں اور امت اور قوم کے حق میں سلح اگر خیر کا سبب ہو تو مسلمان حقیق کرے گا اور اگر نہ ہو تو نہیں کرے گا اس کا اپنا ذاتی مفاد جو ہے محبوض نہیں ہوگا اس کے سامنے قوم کا مفاد محبوض ہوگا دوسرا فائدہ یہ بیان کیا کہ سامنے والے آپ و پیمان اگر توڑ دیں تو ہم کو بھی آبد پیمان توڑنے کا حق ہے لیکن بزرگ کو یہ بتایا گیا کہ آپ و پیمان توڑ دیے جانے کی اتنا ان کو دے دو تاکہ وہ تمہارے اوپر یہ الزام نہ لگائے کہ تم نے کب آبد پیمان توڑا کہ رات رات ہم پر حملہ کر رہے یہ سب حکمت عملی ہے سیاسی نقطۂ نظر سے اسلام کا کیا متمن نظر ہے وہ کلیئر کیا ہے اور والوں نے کہا کہ ہم آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں حضور نے کہہ دیا کہ گفتگو کی تو کوئی بات نہیں ہے پھر بھی تمہاری کیا کنڈیشنس ہیں وہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں بتاؤ کسی کو بھیجیں آپ کے پاس کس کو بھیجیں یہاں صاحب کرام جانتے تھے کہ اب ان کا انجام موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیونکہ جن کی مہلتیں جیسی تھی وہ سب دے دی گئی اور ان مہلتوں کے بعد جو راج پر ان کو آنا چاہیے تھا اس میں پائی کا بھی قیا اس کو ان کی ریشہ دوائیاں کتے کی دم کو سات سال تک پائپ میں ڈال کر اس پائپ کو زمین کے اندر ڈال دیا جائے اور پھر اس کو نکالا جائے تو کتے تم ڈیڑھ کی لکھی ہے کہتے تھے ہمارے استاد جبل کردر جبلت نہ بردت پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹ جائے تو مان سکتے ہیں لیکن انسان کی عادت بدل جائے بڑا مشکل کام ہمارے سکیم صاحب سے وہ کہتے تھے کہ زمین جمبت سما جمبت نہ جمبت گل محمد خان پوری دنیا ایک طرف ہو گئی لیکن کہتے ہیں جو عادت کیوں نہیں بن گئی اسلام دشمنی کا جو ان کا ذوق تھا اور مزاج تھا وہ کسی کا ختم نہیں ہوتا مار کھا کے بھی پھر تھوڑے دن کے بعد وہی حالت سیلاب آیا لوگ اس کے تصور سے کام جاتے ہیں ایسا خطرناک سیلاب آیا ہمارے یہاں میں دیکھ رہا تھا کہ بھائی گاڑی کے بیل تک پانی آیا ہے پھر وانٹ تک آیا ہے پھر ہوٹ تک آیا ہے پھر ہوٹ تک آیا ہے اب جو دس گاڑی ڈوب جائے اتنا اوپر پانی آیا دیکھتے دیکھتے یہ سب ہو رہا پھر مسجد کو میں نے دیکھا دروازے تک پانی آیا ہے دروازہ نظر آنا بند ہو گیا اس سے اوپر پانی آ گیا جمع نہیں ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے مسجد بالکل بند ہے لوگ گھر سے نکل نہیں پا رہے ہیں چھتوں پر نماز ہو رہی رات کو رویا جا رہا ہے اللہ سے مانگا جا رہا ہے سیلاب ختم ہوا تو وہی رونے والے جو ہے راشن کی لائن میں لگ گئے اور جمعہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے کو کہا جمعہ کا وقت ہوا ہے کہ ہمارے مال حالات ہے کھانے کے ہیں تم جمعہ جمعہ کیا کرتے اور ایک آدمی نے دس دس دن تک چلے اتنا سامان اور دس آدمی کا سامان ایک ایک آدمی نے لے لیا اور کاروبار شروع کر دیا اتنے حالات آنے کے بعد کم سے کم آدمی عبرت حاصل کرے کہ یہ حالات آئے کیوں ہیں کوئی عبرت نہیں حاصل کی وہی گناہوں کا جو دور دورہ ہے وہی خیانتوں کا وہی جو پرانی رویش تھی وہ حالات کے ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ شروع ہو گئی ایمان والا بہت جلدی جو ہے متوجہ توجہ اجلّہ بھی ہوتا ہے اور بہت جلدی جو ہے وہ کسی سے بدلن اور بدگمان بھی ہو جاتا ہے لوگوں کا جو اعتقاد ہوتا ہے کسی کے ساتھ اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا ذرا سی بات کری تو ایک دم اس کو سینے سے لگا لیا اور چمنا چاٹی شروع کر دیا ذرا کچھ اس کے اندر اونچنی دیر کی تو سب اقیدہ ختم وہ ہارا وہ ہارا ذرا بھی مگر گنگوئی مطلب فرماتے تھے کہ کروڑ روپیہ دے تو میرے مریض کو ہٹا نہیں سکتے تو میں ایسا عقیدے کا جمع ہوا ہے اس کو اپنے عقیدے سے نہیں ہٹا سکیں گے میرے سے ایک مرتبہ ہٹ جائے گا لیکن جو عقیدہ یہاں پختہ ہوا اس کا اس سے نہیں ہٹے گا میرا ہونا خالی لکشیہ تقریر کے نتیجے میں نہیں ہونا چاہیے اپنی اسلام کے لیے ہونا چاہیے اپنی اندر کے بگاڑ کو دور کرنے کی محنت کے لیے ہونا چاہیے چیخو پکار سنی اور لائن لگا دیا بیس ہونے کے لیے پھر تو کون اور میں کون ایسی بیس سے کچھ بھی نہیں ہوتا سے کوئی فائدہ ویسا نہیں ہوتا یہ تو شیر کی خدمت میں اپنے آپ کو مٹ جانا پڑتا ہے پنا ہو جانا پڑتا ہے وہ چوتے مارے نا تو سر پیش کرے اور سر دکھ جائے تو یوں کہے کہ دوسرا سر ہوتا تو پیش کرتا جب ابو سفیان نے تین قبول کیا رضی اللہ عنہ بن گئے ایک جنگ کے اندر ایک کام کام آ گئی جب ایک کام آئی آپ تو رو کر کہتے تھے کہ میں نے ان آنکھوں سے اسلام دشمنی کے بہت نظارے دیکھے ہیں اور دیکھنا تھا تو اسلامی محبت کے منظر دیکھنا تھا لیکن اللہ کے راستے میں یہ ایک آنکھ کام آئی اگر اللہ کو امتحان اور دوسری آنکھ بھی کام آنا ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں اپنا ہٹنے کا نہیں ہو گردن کٹے گی تب بھی نہیں گا محنت کرنی پڑتی آدمی بنتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد آدمی بنتا ہے انسان ٹھو کھانے کے بعد اور رگ لاتی ہے مینا پتھر پہ گھس جانے کے بعد محنت کرنی پڑتی ہے قربانیاں دینی پڑتی ہے صحابہ نے بہت لمبی چوڑی قربانیوں کی ہے لگائی ہے کوئی اتنی بڑی قربانیاں نہیں دے سکتا تو اللہ نے درجہ بھی اتنا اونچا عطا فرمایا ہم تو چاہتے ہیں کہ کل سے کو کرمان شروع ہو جائے اچھے اچھے خواب آنا ہاں، ہاں، ہاں، شروع ہو جائے اچھی اچھی بشارتیں ملنا شروع ہو جائے ارے ایک مرتبہ اللہ کہنا نصیب ہو جائے وہ بہت بڑی بات ہے وقت پر نماز پڑھنا نصیب ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے گناہوں سے تو رونا نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے اور توبہ کرنا نصیب ہو جائے اور اندر کے حالات کا انسان کو حقوق ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے دل کا گزرنا سہل سہی بسنا سہل نہیں بھائی بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے دل اجڑے گا تو منٹوں کے اندر اجڑ جائے گا باپ اجڑے گا دو منٹ میں اجڑ جائے گا کروڑوں کا بنگلہ آگ لگی چند منٹوں میں اجڑ جائے گا لیکن اس کو بننا ہو تو زندگیاں کی زندگیاں لگ جائے گی اور سالوں کے سال کی محنتیں لگ جائے گی ایمان لوٹے گا تو ایک منٹ بھی نہیں لگے گی بنے گا تو خون کی غلطی بہنا پڑے گی قربانی آنی پڑے گی تب جا کر کے ہوگا کام ان سے پوچھا سرکار نے کہ کون آنے کے لیے تیار ہے کون بات کرنے کے لیے تمہارے ساتھ ان کو بھیج دو سب کو معلوم تھا اور یہ بھی معلوم تھا کہ یہ راج کی بات ہے جو دشمن کو نہیں بتائی جائے گی بنو رہتا والوں کا انجام ان کو نہیں بتانا ہے سرکار نے منع کیا تھا ان کی بات سن کے آؤ ان کی کیا ڈیمانڈس ہیں وہ معلوم کر کے آؤ اب کی کوئی بات نہیں بتا رہا ہوں وہ وہاں گئے پتا چلا تو لوگ دوڑ دوڑ کر آئے اور ان کے لیے کرسی لگائی گئی اور کرسی کے اوپر وہ بیٹھے اور چاند طرف سے جو ہے لوگوں نے ہم کو گھیر لیا جیسے آپ میری کرسی کو گھیر لیتے اور انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ حضور کیا انڈیا کیا ہے کیا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے اب ابو الباب کے کچھ رشتے دار تھے وہاں بیوی کے رشتے دار زیادہ مضبوط ہوتے ہیں وہ بھی کچھ تھے اور کچھ جائیداد تھی وہاں نے مجھے ایس ایم ایس بھیجا کہ بیوی کی نظر سے اس دنیا کا نظارہ دیکھیے بیوی کی نکاحوں سے دیکھا جائے دنیا کی حیثیت تو یوں کہا کہ دنیا کا سب سے پرفیکٹ انسان اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اس کا افواہی کے دنیا کے پرفیکٹ ترین انسان ہے اور دنیا میں سب سے دکھی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اس کا بھائی ہے اور سب سے خوش نصیب اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اسی بہن کا گزشت اور بیکار کنجوس بد اخلا بد کردار بےکار یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ کون تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ تو مال کی تمام کی کوئی اولاد کوئی رشتے داریاں اس لیے تھوڑا سا نرم پہلو اپنے اندر رکھتے تھے لیکن ہے صاحب یہ رسول تو مخالفت رسول تو نہیں کر سکتے رو رو کے پوچھا اور والوں نے کہ ہمارے گھر میں حضور نے بدلاؤ اٹھائے ہمارا ادھر سے حضور نے مانا کروایا بتانا نہیں ہے وہ وفا بھی پورا کرنا ہے اور یہاں خاندانی محبتیں اور اپنی جائیداد کی بھی کچھ پڑی ہے پاسواں بھی خوش رہے راضی رہے سیاحت بھی مشکل کام تو ہے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن اپنی گردن کی طرف جو ہے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تمہاری قربانی اور زبان ہونا پہ سمجھ گئے ہو یہ فیصلہ اپنے لیے ہوا ہے رونق ہونا شروع کیا یہ وہاں سے اٹھ کے چلے آئے راستے میں ان کو خیال آ گیا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں یہ میں نے کیا کر دیا کبھی آدمی کو احساس ہو کوئی گناہ کرنے کے بعد تو بہت اچھا ہے یہ دور تو وہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد لوگ اس کا قرمداری کرتے ہیں گناہ کو گناہ نہیں مانتے بلکہ گناہ کی فیور میں دلائی دیتے ہیں یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے آدمی گنا کا اقرار کر لے تو اچھا ہے اسرار علی معصیت گنا کے اوپر اسرار کرنا اللہ کو بہت زیادہ ناگوار ہے اس کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں اکثر کہ کسی چور کو پیش کیا کورٹ کے اندر اور جج نے پوچھا کہ بھائی تم نے چوری کی ہے چوری ایک آرٹ ہے محنت کا کام ہے کسی کے گھر میں داخل ہونا دل گردے کا کام ہے جگر حوصلے کا کام ہے کپاٹ توڑنے کے لیے میں نے کتنا مشق پہلے سے کیا ہے لاک کھولنے کے لیے کیا کیا میں نے دماغ پاشیاں کی ہیں جب جا کے وہ کپاٹ کھلا کتنی محنت کے نتیجے میں جو ہے یہ چند روپیے مجھے آئے ہیں تو منصف جج کو جو ہے غصہ آ جائے گا کہ چوری کر کے چوری کو ایک سمجھنے کے بجائے رہا مطلب گنا کو گنا نہیں سمجھتا اللہ کا بندہ اوپر سے یوں کہتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا کمال ہے تم جا کے چوری کر کے دیکھو پتا چلے گا کیسے ہے اس سے ہوگا نہیں ہوگا تو جو گناہ کرنے کے بعد گناہ پر شرمسار نہیں ہوتا اور نادم نہیں ہوتا بلکہ گناہ کاروں کی کرمچاریاں کرتا ہے اور گناہ کی تعریفیں کرتا ہے اور کہ یہ اللہ کو غصے میں ڈالنے والا شخص ہے یہ اللہ کو غضبناک کر رہا ہے اگر اسراف نہیں کرتا یا گناہ کی تعریف نہیں کرتا تو گناہ نہ چھوڑنا یہ بھی بہت خطرناک ہے کہ آدمی گناہ نہ چھوڑے یہ اسراکی ہونا معاشیت پر ان کو خیال آیا کہ مجھ سے ہو گئی ہے غلطی یہ جو اشارہ میں نے کیا یہ مقشۂ رسول کے خلاف اشارہ ہے یہ اشارے کا سرکار کو پتا چلے گا وہ بات کیوں بتائی جو رات سے رکھنی تھی یہ اشارہ بھی ہمیں منظور نہیں تمہارا سرکار ناراض ہو جائیں گے تو ہم نے سرکار کو منہ دکھانے کے قابل نہیں کیا تھا مجھ پر اعتماد کیا تھا بھروسہ کیا تھا وہ بھروسے کو میں نے بہت زیادہ ٹھیک پہنچائی اس کا نتیجہ اور خلاصہ تو یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے آپ کو کوئی سزا دے دینی چاہیے سزا کیا تم نے اپنے آپ کو مجرم ظاہر کرنے کے لیے مجرموں والا کوئی طریقہ اختیار کرو جو کوئی حاکم کسی مجرم کے ساتھ کرتا ہے میں اللہ کا اس کے رسول کا گناہ گار ہوں تو اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو رسیوں سے بنوا دیتا ہوں جو پہلے لوگ جاتے تھے وہ مسجد نبی میں ایک ستون پر لکھا ہوا دیکھتے تھے ستون حکوما ہوا تھوڑا اندر چلا گیا ہے وہاں آپ نے آپ کو بتوا دیا سدو نے ابو لبھا سرکار نماز کے لیے تشریف لائے تو انتہائی طور پر تعجب کا اظہار فرمایا اللہ کے بندے تم تو گئے تھے نماز تو آ کر تم نے کوئی اتنا مجھے نہیں دی کہ ان کے ساتھ تمہاری بات کیا ہوگی اور سیدھے آئے اور یہ کیا کیا تم نے حضور میں آپ کا مجھے آپ کے ساتھ بات کرنے کے لائق ہوں میں آپ سے آنکھیں نہیں ملا سکتا میں گناگار ہوں میں آپ کا عقد و پیمان پورا نہیں کر سکا مال اور اولاد کی محبت میں ایک اشارہ آپ کے منشے کے خلاف ہو گیا اس بنا پر آپ کے پاس آنے کے بجائے میں نے مسجد نبی اور آپ کی مسجد کے سزون سے اپنے آپ کو بندوا دیا حضور نے یہ ایک اور غلط کام تم نے کر دیا تم نے جو معافیت یا گناہ جو بھی کیا ہو اگر میرے پاس تم چلے آتے میرے سامنے بات رکھتے تو میں ہاتھ اٹھاتا تمہارے لیے اللہ تمہاری غلطی کو معاف کر دے تمہاری مفرت کا فیصلہ اللہ فرما دوں کیونکہ نبی تمہارے یہ ہاتھ اٹھاتا نا تو تمہارا بیڑا پار ہو سکتا تھا لیکن تم نے اپنا فیصلہ اپنے جرم کی معافی کا میرے پاس لانے کے بجائے اللہ کے دربار میں لے جا کر رکھ دیا ہے تو اب میں کچھ نہیں کر سکتا اب فیصلہ اللہ ہی کرے گا اگر تم میرے پاس آئے ہوتے تو میں تمہارا فیصلہ کرواتا تو میں بری کروا دیتا میں مغفرت کا پروانہ اللہ سے مانگ کر دلوا دیتا لیکن اب تم گئے سیدھے اللہ کے دربار میں لہذا اللہ کے دربار سے فیصلے آنے کا انتظار کرنا ہے تین دن تک بندے ہوتے رہے حضرت ابو البا رضی اللہ تعالیٰ تیسرے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیتیں اتاری اور فرمایا تم نے مال اور تھوڑی سی اپنی اولاد کی محبت میں سرکار کے منشے کے خلاف جو اشارہ کیا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں آیا لیکن تم نے سچی کی ہے اللہ معاف کر رہے ہیں یہ تمہاری توبہ سچی رہی ہے اس بنا پر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر رہے ہیں مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ دین میں اور دیندار بننے کی کنڈیشن اور شرائط کے اندر سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ دین سمجھ نہ ہو تو اپنے سامنے ہمیشہ جو ہے وہ سنتوں کا لائٹ ہاؤس رکھنا پڑے یہ لائٹ ہاؤس کیا چیز ہے سمندروں میں جب کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں تو دیکھو تو دور تک جو ہے سمندر ہی سمندر ہے جانا کہاں ہے ہماری سمت کیا ہے کدھر ہم کو جانا وہ مقرر کرنے کے لیے دیوا دانڈی اور لائٹ ہاؤس رکھا ہوتا ہے اس میں دیکھ کر سمجھے معائن کرتے ہیں کشتیاں چلانے والے اور جہاز فرمایا اگر مسلمان کو اپنی زندگی کی سمت طے کرنی ہوگی تو اس کو سنتوں کی دیوا دانڈی اور سنتوں کے لائٹ ہاؤس کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی پڑے گی اس کے بغیر کامیابی کی منزل تک پہنچنا مشکل ہے اس کا مجھے اور آپ کو احساس بہت کم ہے اور صحابہ کو انتہائی طور پر احساس تھا وہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے تھے ایک واقعہ میں نے اکثر ذکر کیا ہے کہ حدیث شریف نے فرمایا کہ اگر آپ کھڑے ہیں اور آپ کو غصہ آ رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں کیونکہ بیٹھنے کی حالت میں آدمی زمین کے قریب ہوتا ہے زمین میں توازو ہے اور غصہ بڑائی اور تکبر کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے تو آدمی جب زمین کے قریب جائے گا تو زمین کی توازو کی برکت اور اس کی صحبت کی برکت سے اس کے اندر توازو آ جائے گا غصہ کم ہو جائے گا لیکن یہ قرب پھر بھی ایک درجے کی دوری ہے اور غصہ کم نہیں ہو رہا ہے پر میں لیٹ جاؤں اور آدمی جب لیٹ جاتا ہے تو بے بس ہو جاتا ہے اور بے بسی کے حالت میں انسان کو غصہ نہیں آتا فقیر کو کتنے بھی دھکے دے کر نکال تو اس کو غصہ نہیں آتا لیکن مالدار کو خالی بیٹھنے کا نہ کرو تو اس کو بہت ٹینشن ہو جاتا ہے ابھی میں میں نے باؤ نہیں پوچھا ہم کو کیا کیا فقیر آؤ بھی نہیں کہتا جاؤ بھی نہیں کہتا کیا سمجھا تو دیکھو غصے میں آ گیا جیب میں وزن آتا ہے تو آدمی کو غصہ بھی جلدی آتا ہے پڑھائیاں بھی آتی ہے سب آتا ہے کوئی ہو ہی نہیں جیب میں تو کہے گا غصہ کرے گا ہمارے حضرت مولانا خاندی رحمت اللہ نے فرمایا کہ غصہ بھی سمجھدار ہے کمزوروں پہ زیادہ آتا ہے اور جو ہڈیاں بجا سکے اس پر آدمی کو ناقص کرنے کی طاقت ہو اور پھر بھی غصے کے اوپر کنٹرول کرے تو یہ ہے مرد میدان ایک پہلوان تھا لوگ اس سے بہت ڈرتے تھے ایک مرتبہ اکھاڑے میں گیا اور وہاں کشتی کی جیت کیا ہے راستے میں ایک مسجد پڑتی تھی مسجدوں میں ہمام ہوتے ہیں غسل خانے ہوتے ہیں تو تاخیر ہو گیا چلو جا کر کے آیا اور صاحب سے کہا کہ ذرا پانی گرم کر دے اس زمانے میں نہیں ذرا پانی گرم کر دے تو موسم نے کہا کہ میں تیرا ملازم ہوں میں اللہ میاں کا ملازم ہوں جو نماز پڑھنے آئے گا اس کا مسل کا پانی بھی گرم کروں گا اور مر جائے گا تو جنازے کا پانی بھی گرم کروں گا لیکن تو کون ہوتا ہے نے پہلوان ہوں پہلوان ہوگا تو تیرے گھر میں ہوگا کیا اکھاڑے میں ہوگا مسجد میں تیرا اکھاڑا بنا نہیں چلے گا پہلوانی نہیں چلے گی اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں پچھاڑ کے اس کو آیا ہوں اور اس کا آیا ہوں گڑبڑ نہیں تیرے کو بھی پچھاڑ ہوں مسجد صاحب بھی غصے میں آ گئے تھے کو جو بھی کرنا کر لیکن میں جو ہے تیرا پانی گرم نہیں کروں گا اتنے میں ایک سمجھدار آدمی آیا پہلوان کے اوپر ہاتھ رکھا کیا بات ہے پہلوان صاحب اتنا سب غصے میں دھواں کھواں کیوں ہو رہے ہیں یہ نہ کہتا ہے پانی کا میں گرم کروں آپ کا پانی کوئی پرابلم نہیں اب بھی آپ کا پانی گرم کروں اور آپ کو ایک دم نہلا دیتا ہوں ٹھنڈا ایک دم پانی ہو جائے گا آپ کا دماغ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا ابھی دیکھو پانی گرم کیا اس کو غسل خانے میں لے جا کے پہنچایا گردن سے پانی ہوا لمبی اونگی باندھ کے باہر جا رہا تھا تو پھر وہ لوڑا اس نے جا کے کہا کہ پہلوان صاحب آپ آئے کہاں سے ارے کہنا میں نے بہت بڑے پہلوان کو آج شکل دے دیا اور میں میری ایک بات مانو تو کیا ایک اور بھی دشمن آپ کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہے اور وہ آپ کو پچھاڑ کے چھوڑے گا کہ آج میں پچھاڑنے کے کہیں وہاں کوئی بھی آئے گا میں پچھاڑ کے چھوڑ پاؤں کہنے وہ تم کو پچھڑ دے گا تو پتا تو صحیح کیسے پچھاڑے گا کہ ایک دشمن میں تمہارا نام اس کا نام شیطان ہے آزاد ہو چکی ہے اور نماز بھی کھڑی ہونے والی ہے اور تم چلے جا رہے ہو اور شیطان تم کو پچھاڑنے کے اوپر تیار ہے تم جو مسجد کے باہر نکلے تو پچھڑ گئے اور نماز میں پڑے ہو گئے تو وہ پچھڑ گئے سمجھانے کی بات کتنی محبت سے اور کتنی حکمت سے سمجھایا اس نے میں نے آپ کے شیطان کو بھی اپنے کو شکل دیا نہیں نماز میں کھڑا ہو گیا اللہ نے نماز دی تو مسلحت اور حکمت یہ بڑی چیز ہے اور وہ غصہ کام نہیں آتا کھڑے ہوں اور غصہ ہے تو بیٹھ جاؤ بیٹھنے ہوں غصہ ہے لیٹ جاؤ بالکل الٹا کرتے ہیں لیٹے ہوئے غصہ آیا ڈنڈا لے کے مارنے کے لیے دوڑنا شروع کرتے ہیں کہتے ہم پریشان ہیں پریشان نہیں ہوں گے کیا ہوں گے سنت کے خلاف زندگی گزرے گی تو پریشانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا حضرت ابوظر سپاہی رضی اللہ تعالیٰ کو کہ بہت بڑا آفیشہ تھا اس کے ساتھ ایک تالاب تھا تالاب کے ساتھ جو ہے پال بندی ہوئی تھی پانی روکنے کے لیے چند جوان جا رہے تھے انہوں نے سوچا کہ بڑے بیا کو ذرا چھیڑے تو اچھا ہے لوگوں نے بتایا تو بہت بڑے صحابی ہیں اچھا چلو امتحان بھی ہو جائے وہ اپنی تالاب کی ٹھیک کر رہے تھے پانی ادھر ادھر سے نکلتا جائے اس کے تو ان میں سے ایک جوان جو ہے وہ دور سے دوڑتا ہوا آیا لمبی چھلانگ اس نے سیدھی دی جو ہے تالاب کے اندر لگائی اب ہم جاتے ہیں کہ تالاب کے باہر تو مٹی کیچ اور پانی سبھی ہوتا ہے حضرت ابوظر الفائی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھنا تو بہت غصہ ویسے بھی حضرت ابوظر الفائی بہت غصے والے صاحب ہیں لیکن میں ان کو عیسائی امت کرا عیسائی امت قرار دیا جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو موسا امت قرار دیا اور حضرت ابو موسا اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داؤد امت قرار دیا فرماتے ہیں شدید غصہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو پایا اور غصہ آتے ہی ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور کیچڑ کے اندر بیٹھ گئے کون ہے یہ تعلیم ایک دم میرے تالاب کے اندر اس نے چھلانگ لگائی دیکھا کہ غصہ اور بھی آ رہا ہے تو کیچڑ کے اندر بیٹھ گئے اور وہ تو جلدی جلدی نکل کے آئے اتنے بڑے صحابی کیچڑ کے اندر سو گئے ارے حضرت یہ کیا ہم نے ورنہ حدیث پر عمل کر رہا ہوں تو نے کام غلط کیا میرے کو غصہ آ گیا اور میرے نبی نے کہا ہے غصے میں کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ حضرت کیچڑ میں بیٹھ گئے اور میں کیچڑ دیکھوں کہ میرے نبی کا حکم دے اور حضرت آپ لیٹ گئے کیچڑ کے اندر فرمایا اس سے زیادہ کچھ کہا ہوتا نا میرے نبی نے تو وہ کرنے کے لیے تیار تھا تمہیں یہ ٹیچر اور دنیا نظر آتی ہے مجھے رسول کی سنت میں جنت نظر آتی ہے تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ دیندار بننے کے لیے منشا رسول کی ترجمانی اور منشا رسول کے مطابق اپنی زندگانی بنانی پڑے گی میری زندگی کا حاصل میری زشت کا خلاصہ میری زندگی کا حاصل میری زشت کا خلاصہ تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا بس سرکار کی رضا اور اللہ کی رضا مندی کو مقصود رکھنا یہ دعوت کے کام کا مقصود ہے یہ طالب علم کا مقصود ہے اور یہ خانقاہ کی لائن کے انسان کا مقصود ہے اور یہ ہر مسلمان کا مقصود ہے اللہ تعالیٰ اپنی رضامندیاں ہمیں آگاہ فرمائے اور اپنی ناراضگیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور رضا اور ناراضگی دیکھنے کے لیے ہمیں ہمیشہ نقش قدم سرکار کے دیکھنے پڑیں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو مضبوط رکھا کے رکھنا پڑے گا وہاں سے اللہ الحمد للہ اللہ کہا جاؤ گیا اب سے تھوڑی دیر تک ان شاء اللہ لا الہ الا اللہ کا وکر کریں گے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے اور اس کے بعد ان شاء اللہ دہن وہاں بیسلام تسیم تسین اب سے تھوڑی دیر تک ان شاء اللہ مرقبہ کریں گے مرقبہ میں صرف تصور کرنا ہوتا ہے آنکھیں بند رکھیں اور جسم میں نقل و حرکت بالکل نہ ہو سر کو دل کی طرف تھوڑا سا جھکائیں اور لگاتار ایک کی تصور جاری رکھیں اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے

نے کس قدر اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے دین سے کتنا کتنا کتنا قابل رکھا ہے چوبیس گھنٹے میں دنیا کو کتنا سوچا دین کو کتنا سوچا

دوستو یارو یہ دنیا دار پانی دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے

چار تیرا کہاں جائے جس کا تجھ بل کسے ڈھونڈ جو سے چاہو تشا کی ہے میرا بیمار تیرا کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ چاہتا ہے میں تجھ سے

سدا خواب غفلت میں سوتا میں نہ کے دلو دیدان دل چلا نا سو شیتان کیا

جب مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آج تو ہم نے اپنے اختیار سے آنکھیں بند کی ہیں لیکن ایک دن ہمارے جسم پر زندگی پر کسی چیز پر ہمارا کوئی اختیار نہیں رہے گا ہماری کون آن بند کرے گا یہ بھی ہم کو معلوم نہیں اور کون اٹھا کر لے جائے گا اور قبر کے گڑے میں لے جا کر ڈال دے گا بے بسی میں ہم نہ کچھ آ کر سکیں گے نہ کچھ کہہ سکیں گے اور ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا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 اليوم لا غير فيه من الله لا يطيق الميعاد اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيده لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم اعف نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا ذا الجلال والاكرام ويا اكرم الاكرمين ويا غياث المستغيثين ويا ارحم الراحمين ارحمنا واغفرنا فانك مجيب الدعاء اللهم ارحم قلوبنا من النفاق وعمل من من من الرياء الكذب نام وقتی نام کرنا بہت مفائی میں وہاں پہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم کا میرے حال فرما اللہ رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اے اللہ العالمین ہم بہت بڑے مجرم ہیں اور کار ہیں اور شیاکار ہیں اور سیاکار ہیں اور گناہ گار ہیں لیکن اللہ تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں تیری مغفرت کے خاصدار ہیں اے اللہ کرم کی بھی دے دے اللہ مفرت کی بھی دے دے اللہ اگر تھی معاف فرما دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن ہم جیسے کی بگڑی بن جائے گی اللہ ہماری بگڑی بنا دے اللہ عمر کی بگڑی بنا دے اللہ عمر کے حال پر رحم فرما دے اللہ مغرب کے فیصلے فرما دے اللہ عمر کے فرد کی مغرب فرما دے اللہ میں سنتوں کا پابند بنا دے نمازوں کا عاشق بنا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما اللہ تیرا ذکر نصیب فرما تیرا نام لینا عطا فرما زبان کو ذاکر بنا دل کو اللہ شاکر بنا جسم کو تیرے احکام اور عامل بنا اللہ العالمین ہمیں سچا اور پکا دیندار بنا دے اللہ ایماندار بنا دے اللہ خا اخلاق بنا دے اللہ حیا بنا دے اللہ ہماری نسلوں میں دین کی مقا کے فیصلے فرما دے اللہ قرآن کریم کے ایک ایک حق داعش ادا فرما اس کی تلاوت نصیب فرما اس کے حکام پر عمل درامد نصیب فرما اللہ قرآن کریم کا فہم ادا فرما دین کی سمجھ اللہ ہمیں نصیب فرما اللہ پوری زندگی دین پر چلنے والا بنا دے سرکار کے طریقوں کو زندگیوں میں اپنانے والا بنا دے دے اللہ تجھ سے مانگنے والا تیرے سامنے ہاتھ کرانے والا بنا دے اللہ سچی توبہ نصیب فرما اللہ کی دردر ہے تیرے در پر آئے ہیں اور اللہ کا تیرے دروازے سے نکال دیے گئے دروازہ تو نے کہا تھا میرے یہاں آنے والا نا امید نہیں ہوتا العالمین ہم کچے ہیں باتوں پہ یقین نہیں رکھتے دوسروں کے دروازوں پر دیکھتے ہیں دوسروں کی زمینوں پر دوسروں کی دہلیز پر نظر رکھتے ہیں اللہ تو اپنے سے مانگنے والا بنا دے اللہ آج تک مانگنے والوں کو تو نے نہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھایا اللہ کے نہ نام لینے والے نہ تھے پھر بھی تو نے کی سنی ہے اللہ کرتے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں اللہ تیرے نبی کے نام لیوا ہے اللہ اس کی لاج رکھ لے ہمارے گناہوں پر نظر نہ پڑھا ہم کی شانے کریمی کو دیکھتے ہوئے اللہ ہم کے فیصلے فرما دے ہماری پوری زندگی کو دھارے کو سدھارے پر لیا اللہ چینی انقلاب ہمارے سماج پر پیدا فرما دے اللہ ہماری مساجد کو آباد فرما دے مدارس کو آباد فرما دے اللہ اس کی حفاظت کی شکلیں پیدا فرما دے اللہ مراکز کی حفاظت فرما اور مقابلے کی حفاظت فرما جملہ مسلمانوں نے عالم کی حفاظت فرما ہم قبول پانا فرما اسلام کے پرچم کو بلند فرما باطل کا کالا فرما تمام باطل کی اسکیموں کو سازشوں کو فیل فرما دے ناکام فرما دے اللہ جو بچے دینی مدارس یا اسکولوں میں امتحانات دے رہے ہیں اللہ ان کو بے حق کامیابی عطا فرما اللہ ان کو دنیا میں بھی آگے بڑھا اللہ ان کو آخرت کے مراحل بھی طے کرنے میں آسانیاں فرما دے اللہ دین کا ذوق بھی ان کو دے دے اللہ دین کا شوق بھی دے دے اللہ عبادات سے ان کو انس پیدا فرما دے اللہ دین دنیا کے مراحل آسان کر دے یہ امتحانات میں کامیاب کر دے ان کے ماں باپ ان کی وجہ سے پریشانیوں کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے اللہ ان کی محنتوں کا سلا ان میں عطا فرما دے اور ہر قسم کی برائیوں سے شرور سے سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما آفات سے بلیات سے حادثات سے سے حفاظت فرما اس پورے مجمے کی موقعت فرما جو ہیں ان کو عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں جیسے قرضوں کے پورا ہونے کے تصدیف پیدا کرنا ہمارے محترم امیر صاحب کی اہلیہ دنیا سے تشریف لے گئی اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے اور جتنے دنیا سے جانے والے ہیں فرما اللہ جب تک رکھ ایمان پر جب آخری کو کرنے والی موت ادا فرما اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما اللہ پورے مجمے کی مغفرت فرما امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما اللہ اس موقع پر ماں بہنے بھی تیرا نام لینے کی غرض سے اللہ اللہ کرنے کی غرض سے آ جاتی ہے اللہ ان کا آنا بھی قبول فرما لے اچھی باتوں پر عمل درامد نصیب فرما دے اللہ ان کو بھی ذاکرات شاکرات بنا دے اللہ ان کا آنا قبول قبول فرما لے اللہ گھروں کے ماحول دینی بنا دے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا ذوق دے دے ان کی برکت سے نسلوں میں اور بچے بچیوں میں اللہ دین کا ذوق شوق پیدا فرما دے یہ دعائیں اپنے فضل و کرم ابھی صلی وسلم کے سب سے میں ناظور کرنا کا